حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا ہمارے پاس چھری قسم کی چیز نہیں تو ذبح کیسے کریں آپ نے فرمایا جو چیز بھی خون بہا دے اور اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر دیا جائے تو ایسا زبیحہ کھایا جا سکتا ہے علاوہ دانت اور ناخن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت میں اونٹ حاصل ہوئے ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا ایک آدمی نے اس کو پیچھے سے سے تیر مارا جس وہ رک گیا آپ نے فرمایا یہ گھریلو جانور یا اونٹ بھی کبھی کبھی جنگلی جانور کی طرح بے قابو ہو جاتے ہیں لہذا جو جانور تم سے بے قابو ہو جائے اس سے یہی سلوک کرو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو چودہ